كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها کفار جب اس دن کو دیکھ لیں گی تو ان کا حال ایسا ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف ایک شام یا صرف ایک صبح رہے تھے